ایک اور ایک سو دو کا یہ درس ہے فرمایا وہ اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی پھر ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے سے ہر طرح کے نباتات کو اور پھر نکالا اس پانی کے ذریعے سے سبزی کو ہم نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے سے ہب بم مترا کے با دانے ایک کے اوپر دوسرا چڑھا ہوا اور اس پانی کے ذریعے سے کھجور کے گابے کے پھل کے گچھے جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں اور باپ جنات من عمینانات انگور کے اور زیتون کے اور انار کے یہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے دیکھو درخت کے پھلوں کو جب کہ وہ پھل لاتا ہے وہ ین اور جب وہ اس کے پھل پکنے کو آتے ہیں بلا شبہ اس میں نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے اور بنایا بعض لوگوں نے اللہ کے لیے شرکا جنوں کو جب کہ اللہ نے ان جنوں کو پیدا کیا اور خرق لہو بنینا اور تراشتے رہتے ہیں اللہ کے لیے اولاد بچے اور بیٹیاں بغیر علم کے اللہ کے پاک ہیں اور بلند و بالا ان پاتوں سے جو وہ لوگ اللہ کی طرف بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا بنانے والا ہے انا یقون لہو الہت کیوں ہو سکتا ہے اس کا بیٹا ولم تک الہو صاحبہ نہ اس کی بیگم ہے اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے سارے اللہ رب تمہارا رب اللہ ہے نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود مگر وہی ہر چیز کا خالق ہے اسی کی بات کرو اور ہر چیز پر کار ساز ہے وہ یہاں پر عالمی سفلیات میں اور <clears throat> علویات میں دونوں کی مثال بیان کی کہ دیکھو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو اللہ اس سے مختلف طرح کی نباتات سبزیاں دانے غلے باغات کھجور انگور انار جو ملتے جلتے ہیں بعض نہیں ملتے جلتے بعض کے سیکے مختلف رنگ مختلف حجم مختلف یہ اللہ کی نشانی ہے اور اللہ پیدا کرتا ہے ایک ہی زمین ہے ایک ہی طرح کے پانی دیے جاتا ہے لیکن ہر طرح کے نباتات اور ایک ایک پھل کی لاکھوں ہزاروں قسمیں ہیں پھر ان کی غلات نباتات کی قسمیں ان کے نام الگ ان کے زک حجم اللہ تاثیر اللہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں ہیں اور انعام ہیں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے فرمایا ایسے اللہ کو تو وحد اللہ شریک ماننا ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا لوگوں نے ایک ظلم تو یہ کیا کہ جنوں کو اللہ کا شریک بنایا اور بعض لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ اللہ کے لیے اولاد کو منسوخ کیا <clears throat> یہودیوں نے اظہار علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا عیسائیوں نے علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا مشرقی نے مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کا سبحانہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام اولاد کی کی جانے والی نسبت سے پاک ہے بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں بدی له ولد ولم له صاحبہ زمین و آسمان کا بنانے والا ہے وہ اور بغیر نمونے کے بنانے والا ہے نہیں ہے اس کے لیے کوئی بچہ نہ اس کے لیے کوئی بیگم ہے هو اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یق اللہ احد ایک ہے وہ بے نیاز ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے نہ وہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے خالہ کل رشی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے فرمایا ایسا خالق کہ جس نے تمام رباتات تمام نعمتیں سورج چاند ستارے ہر طرح کے الویات سفلیات اور انسان کی پیدائش سارا وہی کرنے والا ہے تو ایسے خالق کو ہی ذالکم اللہ ربکم اپنا رب مانو اپنا معبود مانو جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا فابدو اسی کی ہی عبادت کرو اور وہی ہر چیز پر کار صاحب ہے اللہ سمجھ نصیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبير صدق اللہ العظیم سورہ نام ایت نمبر ایک 103 لا تدركه الابصار نہیں پا سکتی اللہ کو آنکھیں اور وہ پا سکتا ہے سب کی آنکھوں کو ان یعنی سب کو دیکھ سکتا ہے اور نہایت لطیف ہے اور باخبر ہے اس کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے دنیا کے لحاظ سے دیدار کی نفی کی گئی ہے اور آخرت میں انسان کو آخرت کے لحاظ سے صلاحیت عطا کی جائے گی تو اللہ کا دیدار کر سکے گا ابسار اور بصر کی جمع ہے اس کا معنی دیکھنے کی قوت ہے مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق جن و انس ملائکہ تمام ایوانات کی ساری نگاہیں مل جائیں اللہ کو دیکھنے لگیں تو اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے اور اللہ خود ایک اکیلا ہے تو تمام کو دیکھ سکتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اگر جہان کے سارے انسان اور جنات فرشتے شیطان جب سے پیدا ہوئے ہیں جب تک پیدا ہوں گے سارے مل کر ایک ساتھ میں کھڑے ہو جائیں سب اللہ کو دیکھنے لگ جائیں تو اللہ کو احاطے میں نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک ازل سے ہے از ہمیشہ تک ہے اور لامحدود ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ لامحدود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی کوشش کی تو اللہ نے فرمایا لن ترانی لیکن انہوں نے کہا میں دیکھنے کا شوق رکھتا ہوں تو الم اللہ نے فرمایا انظر الجبل استقر فسوف پہاڑ کو دیکھو اگر وہ میں اس پر تجلی ڈالتا ہوں اگر اس کو اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے جب موسی علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو پھر معذرت کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غلطی سے معذر کرتا ہوں دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا سوچ سکتا ہے اس کی قدرت کو سوچنے کا حکم ہے نشانیوں پہ غور و فکر کا حکم ہے اللہ کو پہچاننے کا حکم ہے اللہ کو دل میں بٹھانے کا حکم ہے یاد کرنے کا حکم ہے لیکن اللہ کو دیکھنے کی صلاحیت دنیا میں نہیں رہی بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا تو آپ جب آسمانوں کے اوپر چلے گئے تو وہ ایک دوسرا عالم ہے آپ کو وہاں صلاحیت اس طرح کی عطا کی گئی تو آپ کو دیدار نصیب ہوا صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات چاند کی چاندنی میں کو دیکھا اور صحابہ کا مجموعہ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آخرت میں تم اپنے رب کو اسی طرح ایانن دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو رنزی اور مسن احمد نے ایک حدیث روایت کی عبداللہ عمر سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو جنت میں خاص درجہ عطا فرمائیں گے ان کو روزانہ صبح و شام اللہ کی زیارت نصیب ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی آخرت میں سب عال جنت کو ہوگی رسول پاک کو جو معراج میں زیارت ہوئی وہ بھی در حقیقت میں عالم آخرت کی زیارت تھی اس پر شیخ محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ دنیا صرف اس جہان کا نام ہے جو آسمانوں کے اندر ہے آسمانوں سے اوپر آخرت کا مقام ہے وہاں پہنچ کر جو زیارت ہوئی اس کو دنیا کی زیارت نہیں کہا جا سکتا تو فرمایا لا تدرک الابصار وہ جبرک الابصار وہ الطیف الخبیر کہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ سکتا ہے اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاطدرک الفسار سے معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رویت ہی ہو ہی نہیں سکتی تو پھر قیامت میں کیسے ہوگی اس کا جواب کھلا وہ یہ ہے کہ ایت قرآن کا یہ معنی نہیں کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رویت زیارت ناممکن ہے بلکہ معنی عید کے یہ ہیں کہ انسانی نگاہ اس کا اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی ذات غیر محدود ہے انسان کی نظر محدود ہے قیامت میں جو بھی زیارت ہوگی وہ بھی اسی طرح ہوگی کہ نظر احاطہ نہیں کر سکے گی لیکن کسی درجے میں احاطہ زیارت ہوگی دنیا میں انسان اور اس کی نظر میں اتنی قوت بھی نہیں کہ جو اس کی رویت کو تھوڑا سا بھی برداشت کر سکے اس لیے دنیا میں رویت مطلق نہیں ہو سکتی آخرت میں قوت پیدا ہو جائے گی رویت اور زیارت ہو سکے گی مگر نیاز نظر اللہ تعالیٰ کا احاطہ پھر بھی نہیں کر سکے گی دوسری صفت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس عید میں یہ بیان کی گئی کہ اس کی نظر ساری کائنات پر محیط ہے دنیا کا کوئی ذرہ اس کی نظر سے پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے یہ علم مطلق ہے احاطہ علمی بھی اللہ تعالیٰ شانوئی کی خصوصیت ہے اس کے سوا کسی مخلوق کو تمام اشیاء کائنات اور ذرہ ذرہ کا علم نہ کبھی حاصل ہوا نہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مخصوص صفت ہے رب العالمین کی اس کو سب کچھ معلوم ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا وہ الطیف الخبیر لطیف عربی زبان میں ایک مہربان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دوسرا یعنی باریک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے موٹاپے کے مقابلے میں خبیر کے معنی باخبر ہونے کے اللہ تعالیٰ لطیف ہے اس لیے کہ حواس کے ذریعے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا بمانہ باریک اور خبیر ہے اس لیے کہ ساری کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اگر لطیف کے معنی اس جگہ مہربان کے لیے جائیں تو اشارہ اس طرف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہمارے ہر قول و فعل بلکہ ہر ارادہ ہر خیال سے باخبر ہیں جس کا اقتضا یہ تھا کہ ہم ہر گناہ پر پکڑے جاتے مگر اللہ تعالیٰ لطیف یعنی مہربان ہیں ہر گناہ پر مواخذہ نہیں کرتے جس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ ولی اللہ اگر لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑنے پہ آئے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا دوسری آیت میں لفظ فرمایا بصائرہ بصیرت کی جمع جس کے معنی ہے عقل و دانش یعنی قوت جس کے ذریعے انسان غیر معصول چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے بصائر سے مراد آیت میں اور دلائل میں اور اللہ کی قدرت میں انسان غور و فکر کرے اس سے نصیحت حاصل کرے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب فرمایا فرمایا کذالک کو مسرف لقومی یعلمون یعنی لا تدرک الابصار و الابصار وهو لطیف القبیر ہے اور اللہ تعالیٰ نشانیوں کو بار بار سمجھاتا ہے دکھاتا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں مجھے پہچانیں چنانچہ دوسرے مقام پہ فرمایا ان نفی خلق لفظ وقت اولی الاطلبا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کی نشانیوں میں قدرت کی کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں پھر اللہ کو سمجھتے ہیں پہچانتے ہیں پھر اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں یاد کرتے ہیں اللہ کو صبح بھی شام بھی چلتے پھرتے بھی اٹھتے بیٹھتے بھی اور غور و فکر کے نتیجے میں وہ یوں کہہ دیتے ہیں اللہ پاک کوئی چیز بھی آپ نے نا حق پیدا نہیں کی سب با مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کو استعمال کرنے پر شکر کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ اپنی سمجھ اور معرفت کی توفیق عطا فرمائے اللہ وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما عليهم صدق انعام کی ایت نمبر چار ایک سو چار ایک سو پانچ ایک سو چھ اور ایک سو سات تلاوت کی ہے فرمایا قد بصائر من ربکم تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں اور جس نے نشانیاں دیکھ لیں اس نے اپنا فائدہ کیا بمن امن تو عالیہ اور جو شخص ان نشانیوں سے اندر رہا تو اس کا نقصان اس پر ہے اور وما ان علیکم بحفیظ میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں وہ کزال کا نصر فولایات جاتے ولی خولو درستہ ولی نبی نہ اور ایسی ہم بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں اور یہ لوگ کہنے لگے کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے ولی نہ ہو اور ہم ان نشانیوں کو واضح کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو سمجھنے والی ہے آپ اتباع کریں ہے نبی اس وہی کی جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے کی گئی ہے آپ کے اوپر نہیں کوئی الاام مگر وہی اور آپ مشرقین سے منہ پھیر لیں اور اگر اللہ چاہتا ماں اشرک ہو تو ان میں سے کوئی بھی شرک نہ کرتے لیکن ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگہبان نہیں بنایا اور نہ ہی آپ ان کے اوپر دروغہ ہیں گزشتہ سبق میں بات رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو احاطے میں لیے ہوئے ہے لیکن کسی کی نگاہ یا ساری نگاہیں مل کر اللہ تعالیٰ کو احاطے میں نہیں لے سکتی دنیا میں دیدار ممکن نہیں آخرت میں کسی حد تک دیدار ہوگا آج کے سبق میں فرمایا کہ تمہارے رب کی نشانیاں علامات قدرت کی بہت بڑے کارنامے تمہارے سامنے آئے تاکہ تم ان نشانیوں میں غور و فکر کرو اور اللہ کو سمجھ لو بصائر بصیرت کی جمع ہے سمجھ دانش کو کہتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو محسوس نہیں ہو رہی ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو جیسے نبی آیا اس پر کتاب نازل ہوئی یا ان کے اوپر معجزات آئے ہیں اور دیگر کائنات میں اتنی نشانیاں ہیں اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کی قدرت کی علامات ہیں تو جس شخص نے ان نشانیوں کو دیکھا اور اللہ کو سمجھا فل نفس ہی تو اس کے لیے فائدہ ہے اور جو نابینا بن کے رہا یہاں پر تو اس کے اوپر نقصان ہے جس کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا من آرز عن ذکری فعن لہو معیشت زن کا ونق شروع یوم القیامت عامہ جس نے یہاں سے اعراض کیا تو آخرت میں اس کو نہ اٹھایا جائے گا وہ کہے گا مجھے کیوں نہ اٹھائے تو جواب دیا جائے گا کہ دنیا میں تم ہمارے احکام شریعت سے نابینا بن کے رہا تو آج ہم نے تمہیں نابینا اٹھائے پندرہ پارہ میں فرمایا من کا نفی حاض ہی آما و فی آخرت آما واض اللہ سبیلا جو دنیا میں نابینا بن کے رہا یعنی حق بات کو سیکھنے سمجھنے سے دور رہا تو آخرت میں یہ نابینا ہوگا یعنی اللہ کی خیر سے معروم ہوگا اللہ کی طرف سے اے نبی آپ اپنا تعارف کرا دیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں کہ زبردستی تم کو یوں لے کے آؤں اور سمجھاؤں بس میرا کام ہے تبدیل کرنا اور میں اس طرح کی اتنی بڑی نشانیاں علامات ہم بار بار بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں جو اچھے لوگ ہیں <clears throat> بار بار نشانیاں بیان کرنے سے انہیں فائدہ ہوتا ہے اور جو ضدی اور کجی قسم کے رکھنے والے لوگ ہیں ولی عقور درستہ تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ نے کہیں سے پڑھ کے لایا کیونکہ امی جو ہے امی یہ تو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے اب یہ کسی سے سیکھ کے آتے ہیں تب ہمیں یہ آیات سناتے ہیں پر میں دیکھو یہ تو سب سے بڑا معجزہ ہے کہ تمہارے سامنے اس شخص کی زندگی ہے اور کسی کے پاس سے اس نے سبق نہیں پڑھا اور اب یہ ایسا کلام آپ کے سامنے بیان کرتا ہے کہ جو فضاحت و بلاغت میں اپنی مثال خود ہے اور اس جیسا کلام قیامت تک کے لیے کوئی اس کی مثال نہیں لا سکے گا تو تمہیں ماننا چاہیے جو اچھے لوگ ہیں وہ مانتے ہیں اور جو ضدی ہیں انادی ہیں سرکش ہیں جنہوں نے یہ تہیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ کس سے پڑھ کے آئے اور میں نبی آپ ان باتوں کو چھوڑیں آر زند مشرقین آپ مشرقین کی باتوں کی پرواہ نہ لیں ان سے اعراض کریں اور جو وہی کی گئی آپ کی طرف اس کو آپ بیان کرتے رہیں اور یہ بتائیں کہ اللہ وحد اللہ شریک ہی ذات معبود ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں بولے اللہ ہوں ہما ہوں کلیم جالنا اگر اللہ چاہتا تو ان میں سے کوئی بھی شرک نہ کرتا مقصد یہ ہے کہ اللہ اگر جبرن ان کو ایک امت بنا دیتا اور مواحد بنا دیتا ان کو شرک سے دور کر دیتا تو اللہ کی قدرت کے لیے مشکل نہیں ہے لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے اور ایمان اختیاری جو ہے وہ ان اللہ مقبول ہے اور مزید بات کہ انہوں نے بہت کچھ شرارتیں کی ہوئی ہیں دل سیاہ کیے ہوئے ہیں ہدایت سلب کر چکے ہیں تو نبی آپ کے ذمہ ہے بات کو بیان کرنا آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں کہ زبردستی ان کو ادھر سے پکڑ کر ادھر لے آئیں یہ معاملہ ہدایت کا اللہ کے قبضے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے ان نقلا تحدی من احبت تھا بلاکن اللہ یہ دی معیشہ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا نہ آپ ان کے اوپر نگہبان ہیں نہ ان کے اوپر آپ دروگا ہیں بس جس کو اللہ چاہے گا ہدایت دے گا اور جس کے دل اس قابل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت سے محروم رکھے گا تو آپ اپنی جو اتبع ماؤ کی جو وہی کی گئی ہے نبی اس کو آپ صدق اللہ من دون الله فيسب الله عدوا بغير بغیر اور نہ برا کہیں ان کو جن کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں پکارتے ہیں بس وہ برا کہیں گے اللہ کو دشمنی کے طور پر غیر سمجھے ایسے ہی ہم مزین کرتے ہیں ہر امت کے لیے ان کے عمل کو ہر فرقے کے لیے ان کے عمل کو سم رب پھر ان سب نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے فجنب نب پھر ضرور بضرور اللہ ان کو آگاہ کرے گا بتلائے گا جو کچھ کہ یہ اعمال کیا کرتے تھے اس احتکنی سے پہلے بتایا گیا کہ نبی آپ کے ذمہ ہے وہی کو بیان کرنا بس آپ کرتے رہیں یہاں پر براہ راست نبی کو خطاب نہیں ہے عام لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ولا تصب اللہ تم لوگ ان لوگوں کو ان کو برا نہ کہو جن کی یہ مشرقین عبادت کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ مشرق لوگ جو بتوں کی یا کوئی بھی فرقہ اضالہ کسی اور کی جو عبادت کرتا ہے تو انہیں سمجھایا جائے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ پتھر ہیں لا شریک اللہ کی ذات ہے وہ معبود ہے ہمارا جب تک کہ وہ فرقہ زالہ والے لوگ اپنے ان معبودوں کی بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو وہ تو اپنے ان کو معبود سمجھتے ہیں ان کو اچھا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں برائی یعنی کوئی ہم ان کو برا بھلا کہیں تو وہ اچھا نہیں سمجھیں گے پھر اگر ہم ان کے معبودوں کو گالیاں دیں تو وہ ضد میں آ کے اللہ پاک کو گالیاں دینے لگ جائیں گے ان آیات کا باورات نے شان نزول بھی لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرقین مکہ کا ایک وفد آیا اور وہ اس وفد میں ابو جہال ابو سفیان ابن عاص وغیرہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس یہ سارے سردار آئے اور بات کرنے لگے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہے تو اور ان اپنے کام سے کام رکھے تو ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا اور کہا کہ یہ آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کرنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کو اور آپ کے معبود کو چھوڑ دیں گے کچھ بھی آپ کو نہیں کہیں گے رسول پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤ کہ میں تمہاری یہ بات مان لوں تو کیا تم ایک ایسا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ جس کی برکت سے تم سارے عرب والے پوری دنیا پہ اجم پر حکمران بن جاؤ گے ابو جہل نے کہا کہ ہاں ضرور ہم وہ ایسے کرنے دس پڑھ لیں گے آپ بتائیں آپ نے فرمایا پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پر سارے ناراض ہو گئے کہ ہم یہ تو نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ نے فرمایا کہ جان میں تو اس کلمے کے سوا اور بھی دوسرا کوئی کلمہ ان کو نہیں سکھا سکتا اس سے باز بھی نہیں آ سکتا یہ سمجھانا بھی ہے بے شک یہ لوگ آسمان سے سورج چاند کو اتار کے لے آئیں میرے ہاتھوں پہ رکھ دیں تب بھی میں اس کلمے کے درس دینے سے باز نہیں آتا اس پر یہ لوگ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کریں ان کا ہم تو نہیں کہتے ہیں کوئی کسی اور صحابی نے کسی نے کہہ دیا ہو تو یہ آیت نازل ہوئی ولا تصب الزین اللہ تو رسب اللہ ہاں کہ ان لوگوں کو ان لوگوں کے معبودوں کو آپ برا نہ کہو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ورنہ یہ بغیر جانے پہچانے اللہ وحد اللہ شریف کو ضد میں آ کے برا کہنے لگ جائیں گے اس پر یہ منع کیا گیا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت میں ہی کبھی گالی نہیں تھی ہو سکتا ہے پاس صحابہ میں سے کسی نے کسی مجلس میں بتوں کی یوں اس طرح تزلیل کی ہو اور کوئی برا بھلا کہا ہو تو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہی بات یہ کہ بتوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور جو ان کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی اور یہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے یہ تو گالی نہیں ہے یہ تو ان کو عقائد سے سمجھانا ہے جیسے قرآن مجید نے کہا ان اللہ حسب و جہنم تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہو جہنم میں ڈالے جاؤ گے برا بھلا نہیں کہنا اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جو ضروریات دین نہیں ہے مقاصد اسلامیہ میں سے نہیں ہے اور وہ اگر ہم کریں جو ضروریات دین میں سے بات نہیں اور وہ ہم کریں تو اس سے کوئی الٹا نقصان ہوتا ہے تو ایسی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے مثلا لوگوں کو برے عقائد سے آگاہ کرنا یہ مقصد دین ہے کہ اس برے عقیدے سے لوگ بچیں لیکن ان کے معبودوں کو گالیاں دینا برا بھلا کہنا یہ مقصد اسلام نہیں ہے لہذا ایسی چیز سے گریز کیا جائے رہی بات کہ شرک کی تردید بدت کی تردید وہ ایک کہانی کی شکل میں واقعے کی شکل میں کہ جو لوگ یوں کرتے ہیں جو لوگ یوں کرتے ہیں ان کو نقصان ہوگا اور اس کی سزا ہوگی تو مقصد اسلام جو ہے اس کو تو بیان کیا جائے گا اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے یا کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو مسلمان اذان دیتے ہیں مسلمان تو کافر لوگ یہ کہیں گے جی اذان سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اذان نہیں ہونی چاہیے ان چیز یہ تو مقاصد اسلامی یہ شاعر اسلام میں سے ہے ایسی نماز پڑھتے ہیں مسلمان حج کرتے ہیں تو وہ کہیں کہ ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے مسلمان یہ بھی چھوڑ دیں نہیں جو مقصد اسلامی ہے اس کو تو ہر حال میں ادا کیا جائے گا پورا کیا جائے گا مثلا ہم مسلمان تبلیغ کرتے ہیں کافر کہیں تو آپ لوگ تبلیغ بھی نہ کرو وہ تو ادا کیا جائے گا ہاں کوئی ایسے کام ہے کہ جو ضروریات اسلام میں سے نہیں ہیں تو اس کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے کہ اس کے ادا کرنے میں کوئی نقصان ہو رہا ہے جیسے کہ یوں ہی بڑوں بتوں کو برا کہنا یا کوئی بھی اور ایسی صورت حال ہو سکتی ہے مثلا تبدیلی کرنا ایک اچھا چیز ہے لیکن ایک ایسی جگہ میں اب تبلیغ کا معاملہ آ رہا ہے کہ وہاں پر خطرہ ہے کہ لوگ ضد و انعد میں آ کے کچھ اور آگے سے باتیں کرنے لگ جائیں گے تو اس جگہ پہ ایسی بات نہ کرنا یہ سمجھداری ہے کہ لوگ اسلام کے خلاف الٹی سیدھی اور باتیں نہ کرنے لگ جائیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے من کا باب من پر بعض باز اختیار مخافت اکثر فہم بعض ناس فیق ہو من ہو پر ایک باب قائم کیا ہے کہ بعض اوقات جائز بلکہ مستحسن چیزوں کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس سے کم فہم عوام کو کسی غلط فہمی میں ابتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بشرط کہ وہی بات ہے کہ مقاصد اسلامیہ میں سے نہیں مگر جو کام مقاصد اسلامیہ میں داخل ہیں جیسے فرض ہیں واجبات ہیں سنت محت ہیں وغیرہ انہیں ہر حال میں نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ دوسرے طریقوں سے لوگوں کو غلط فہمی اور غلط کاری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی تاکہ اسلام میں کوئی غلط چیزیں داخل نہ ہوں باقی رہی یہ بات کہ یہ جو وفد آیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا، چچا کے پاس پھر آپ کو بھی بلایا گیا تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ توحید کا کام چھوڑ دیں تو اس پر آپ نے فرمایا کہ آپ میرے ہاتھ پر سورج اور چاند کو بھی لا کر رکھ دیں تو میں اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں اگلی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری سیرت سے زندگی سے اچھے اخلاق کا درس دیا ہے اور آپ نے کبھی کسی شخص کو گالی نہیں دی ہے تو ان کے معبودوں کو کیوں گالیاں دیں اور یہی بات کے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو بھی گالیاں دینے کی اجازت نہیں ہے بس ایک حکمت اور اچھے طریقے سے تبلیغ کا کام کرنا ہے اللہ سمجھ نصیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَعْدَ أَيْوَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آَيَةٌ لَجُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ونقلب أفئدتهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم جا صدق اللہ رسیم وأقسموا بالله جاد ایمان اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی خوب پکی قسمیں کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی معجزہ آ جائے تو ضرور بضرور ایمان لے آئیں گے فرما دیجئے کہ معجزات کے اختیار اللہ کے پاس ہے وما يشعركم اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم ہے مسلمانوں انہا اذا لا امنو اگر معجزہ ان کے پاس آ بھی گیا تو یہ ایمان نہیں لائے گے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ اولمرا ہم اوٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی نگاہیں جیسا کہ ایمان نہیں لائے نشانیوں پر اور ہم ان کو ان کی سرکشیوں میں جن میں یہ سرگرداں ہیں چھوڑ دیتے ہیں اس آیت کریمہ کا بھی شان نظور یہ لکھا ہے اقسم باللہ بلّۂ جید ایمان ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں کہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے آپ نے فرمایا اچھا میں اگر یہ معجزہ دکھا لوں تو آپ لوگ ایمان لے آؤ گے کہتے ہیں جی ایمان لے آئیں گے آپ نے فرمایا قسم اٹھاؤ سب نے قسم اٹھائی آپ دعا کرنے میں مصروف ہونے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے جبرائیل نے بتایا کہ اللہ کے رسول اصول یہ ہے کہ آپ ان کے مطالبے پر یہ معجزے کی دعا کر رہے ہیں اللہ پاک اس کو سونے کا بنا دے گا اور پھر یہ اگر ایمان نہ لائے جیسے کہ اندازہ یہی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر عذاب آئے گا اور سب جو پوری قوم پہ عذاب آئے گا صرف وہ چند ایمان والے بچیں گے باقی سارے ساروں کو تباہ کر دیا جائے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ تو ایمان نہ لائیں امکان تو ایسے ہی ہے تو پھر اس دعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ معذرت کی کہ میں یہ دعا نہیں کرتا ہوں چنانچہ اسی کا ذکر ہے کہ یہ قسمیں اٹھاتے ہیں پکی پکی قسمیں کہ اگر یہ معجزہ دکھا دیں صفا پہاڑی کے سونا بن جانے کا تو ایمان لے آئیں گے فرما دیجیے نبی کہ اللہ کے قبضے میں ہے اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر معجزہ لے دیا ہے تو ایمان لے آئیں گے نہیں لائیں گے یہ ہمیں پتہ ہے ان کی ہر درمی سے اور پہلی پچھلی قوموں کی یہ نشانیاں بھی سامنے ان کے حالات بھی ہیں تو انہوں نے ایسی نشانیوں کا معاوضوں کا مطالبہ کیا اور جب آ گیا تو اس کی بے قدری کی اور پھر عذاب آیا فرمایا ہم ان کے دلوں کو نگاہوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں جیسے اب تک ایمان نہیں لائے کئی نشانیاں انہوں نے دیکھ لیں شک کمر کا معاوضہ دیکھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کنکریاں بولیں وہ معاوضہ دیکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال ان کے درمیان میں رہے اب کسی سے پڑا سیکھا نہیں ہے ایک اچھی کلام ان کو سکھا رہے ہیں سنا رہے ہیں یہ معجزہ ایک دائمی معجزہ ہے تو اس پر یہ اس کو مان کر ایمان نہیں لا رہا ہے سمجھ کر ایمان نہیں لا رہا ہے تو اور معجزہ بھی ہم کوئی دکھا لیں گے تو نہیں ایمان لائیں گے بس ان کو ڈھیل دیتے ہیں ان کی سرکشیوں میں آگے آیت میں بھی یہی فرمایا کہ کہا وہ کل وہ ململتا وہ حسر نہ علیہ کل کو بولا ماں کا اللہ ان شاء اللہ الاکنہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر انسان ہے ہمارے سامنے ہمارے خاندانوں میں سے کہ اس کو کیوں نبی بنا دیا گیا فرشتہ کیوں نہیں نبی بنایا تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم نازل کرتے ان کے اوپر فرشتہ اور یہ فرشتوں سے باتیں بھی کرتے علیہم کل شعین قبل ما ماتانو اگر مردوں کو ہم زندہ بھی کر دیتے مردوں کے ساتھ یہ باتیں بھی کرتے تب بھی ایمان نہ لے آتے نہ لاتے یہ مگر یہ کہ وہ چند جن کے اللہ نے ان کو ہدایت تھی وہ اب ویسے بھی ایمان لا رہے ہیں اس وقت بھی کچھ ایمان لے آتے تو مطالبے کے معجزے پر جب قوم ایمان نہ لائے تو پھر ان کے اوپر آزاد آتا ہے اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی اور ان کو سمجھاتے رہے تاکہ اس جگہ پر بالکل یہ عذاب نہ آ جائے اللہ سمجھ نصیب